سیدنا سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم صحبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے نماز اثر ادا کی اور کھانا طلب کیا صرف ستو لایا گیا لوگوں نے کھایا اور پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی کلی کی اور آپ نے وضو کے لیے پانی کو چھوا تک نہیں حدیث نمبر آٹھ سو بیس مسند احمد